اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ مدارس میں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے مسجد سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے اپنے دل و دماغ سے اس کیڑے کو نکال دے مسجد سے دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی مدرسوں میں اسلحے کے انبار نہیں رکھے ہوئے لیکن یہ مسجد اور مدرسہ ایک ایسا اسلحہ ہر مومن کو دے دیتے ہیں جس اسلحے کے زور پہ ہم ایٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہائیڈروجن کا مقابلہ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ سیاستوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ مسجد ہمیں ایمانی غیرت دیتی ہے یہ مدرسہ ہمیں عشق رسول دیتا ہے یہ مسجد اور مدرسہ یہ خانقاہ ہمیں اللہ سے محبت سکھاتی ہے یہ وہ ہتھیار ہے دنیا کے کافروں جس کا مقابلہ نہ تم کل کر سکے تھے نہ آج کر سکو گے